Assalamu alaikum. This is lecture 36 of Introduction to Psychology. Psychopathology or abnormal behavior. This is what we started discussing in the last lecture. In today's lecture, we will continue with the same subject. We'll be looking at the different definitions of abnormality, different psychological perspectives on abnormality, that is, how different psychologists explained understand and treat psychopathology. And we will also see what different varieties of abnormal behavior are seen by the clinical psychologists. But before that, let's briefly have a look at what we discussed in the last lecture. In the last lecture, we talked about psychopathology and its definition, historical perspectives of psychopathology, کہا جاتا ہے ایسی بیماریاں بجائے اس کے کوئی فیزولوجیکل کاز اس کے پیچھے چھپا ہوا ہو ہم نے دیکھا تھا کہ تاریخ کے بہت پرانے زمانے میں بھی سائیکوپیتھولوجی کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا تھا اور اس کا علاج لوگ اپنے اپنے دور کے اویلیبل ریسورسز کے حساب سے کرتے تھے جتنا ان کے پاس نالج تھا جتنا ان کا ایکسپیرئنس تھا اس کے مطابق سے اس کو سمجھتے تھے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے تھے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں آتی گئیں امپروومنٹس آتی گئیں اور لوگوں نے مینٹل النس کو سمجھنے کا اور اس کو ٹریٹ کرنے کا بہتر سے بہتر طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیا میجر چینجز اٹھارہویں صدی کے بعد آئے اور اس کے بعد یہ سلسلہ تیزی سے جاری رہا نئی نئی سائیکو تھراپی سامنے آئی اور سائیکو پیتھولوجی یا نارمیلٹی کے بارے میں نت نئی انفارمیشن لوگوں کو ملتی رہی ہم نے بات شروع کی تھی ڈیفینیشن آف ایب نارملٹی کی یعنی ایب نارملٹی کو ڈیفائن کیسے کیا جا سکتا ہے اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اب نارمیلٹی کو ڈیفائن کرنے کے بہت سے طریقے ہیں مختلف سائیکولوجسٹ مختلف پروفیشنلز اپنی اپنی اورینٹیشن کے حساب سے اپنی اپنی تھوریٹیکل بیک گراؤنڈ کے حساب سے اور اپنے نالج اور ایکسپیرئنس کے حساب سے نارمیلٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مختلف کلچرز میں اور مختلف ممالک میں بھی اب نارمیلٹی کو شاید مختلف طریقے سے دیکھا جاتا ہو ہم نے ایک ڈیفینیشن کی بات کی تھی جو کہ تھی اسٹیٹسٹیکل ڈیفینیشن جس کے مطابق نارمیلٹی سے مراد یہ ہے سب لوگ جو کر رہے ہیں یا یوں کہہ لیجیے کہ زیادہ تر لوگ جس طرح کا بہیویئر اپنا رہے ہیں اس بہیویئر کو اپنانا نارمل ہوگا اور اگر کوئی شخص اسے ڈیویٹ کرتا ہے تو وہ ایب نارملٹی کنسیڈر ہوگی یعنی what the majority is is doing normal and what person is doing while not following the majority will be call abnormal so statistical definition says people deviating from the norm are considered abnormal but what if majority of people indulge into erratic behavior. ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی وقت ایسا ہو کوئی سوسائٹی ایسی ہو کوئی زمانہ ایسا ہو کہ جس میں زیادہ تر لوگ اریٹک بہیویئر شو کر رہے ہوں زیادہ تر لوگ غلط راستے پر جا رہے ہوں تو ایک شخص جو ان سے ڈیویٹ کرتا ہے ڈائگریس کرتا ہے اور ان کو فالو نہیں کر رہا اس کو ایب نارمل قرار دے دیا جائے گا اور تاریخ نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے بہت سے ایسے زمانوں کو دیکھا ہے جبکہ معاشرہ بگاڑ کی طرف جا رہا تھا ان لوگوں نے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ان کو صحیح راستے پہ چلانے کی کوشش کی اور لوگوں نے اس کو ایب نارمل قرار دے دیا اور اس کو سخت سے سخت سزا بھی دی and what about the creative artist who did not go along the norm اسی طرح سے بہت اچھے اچھے کریٹ آرٹسٹ ہم نے دیکھے ہیں پچھلے زمانوں میں گزرے ہیں جنہوں نے وہ سب کچھ نہیں کیا جو باقی کے لوگ کر رہے تھے عام لفظوں میں یوں کہہ لیجیے کہ جو عام لوگ کر رہے تھے انہوں نے ان سے ہٹ کر سوچا انہوں نے ایک ریولیوشنری سوچ تھی اور لوگوں کو ایک ایسی سوچ کی طرف مائل کیا جو اس سے مختلف تھی جو روایتی تھی تو اگر ہم اس ڈیفینیشن کے پیچھے جائیں گے تو یہ سب لوگ اب نارمل ہی قرار دیے جائیں گے جو کہ ایک زیادتی ہوگی یہی وجہ ہے کہ اور ڈیفینیشن بھی ہمارے سامنے آتی ہیں abnormality as deviation from the ideal ideal refers to the standard toward ویپلائب normality is not striving towards the ideal so اس ڈیفینیشن کے مطابق ہر سوسائٹی میں ہر معاشرے میں کچھ آئیڈیلس لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں وہ آئیڈیل ایک ایسا اسٹرکچر ہے ایک ایسی سوچ کا انداز ہے ایک ایسا شخص ہے جس کو ہر کوئی فالو کرنا چاہتا ہے اور اس ڈیفینیشن کے مطابق اس آئیڈیل فگر کو کاپی کرنا یا اس جیسا بننے کی خواہش کرنا یا کوشش کرنا ایک نارمل بہیویئر سمجھا جاتا ہے لیکن یہ ڈیفینیشن بھی شاید تمام صورتوں پر اپلائی نہ ہو بہت سے ایسے لوگ اس کے مطابق نارمل قرار دیے دیے جائیں گے جو کہ شاید خاصے نارمل ہو but what about those for whom the ideal is not the ideal وہ لوگ جن کے خیال میں اس سوسائٹی میں پائے جانے والا آئیڈیل آئیڈیل نہیں ہے وہ لوگ اب نارمل قرار دے دیے جائیں گے مثال کے طور پر ایک اسٹوڈینٹ جو میتھمیٹکس نہیں پڑھنا چاہتا روایتی ایجوکیشن میں نہیں جانا چاہتا وہ بہت اچھا پینٹر ہے اور بہت اچھی ڈرائنگ کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اسکول چھوڑ دوں اور صرف پینٹنگ کروں آئیڈیل تو یہ ہے کہ آپ اعلیٰ ایجوکیشن کے لیے جائیں اسکول پاس کریں کالج میں جائیں یونیورسٹی میں جائیں لیکن وہ بچہ ایسا نہیں کرنا چاہتا اس ڈیفینیشن کے مطابق وہ بھی اب نارمل قرار دے دیا جائے گا دیکھتے ہیں اگلی ڈیفینیشن کیا ہے sense of personal discomfort seen as abnormality a person is seen as abnormal if his thoughts and behaviour are a source of discomfort for him discomfort can be in the form of anxiety distress or guilt یہ ڈیفینیشن کچھ کچھ ماڈرن اپروچ سے نزدیک ہے یعنی اگر کسی شخص کی سوچ اور اس کا اپنا بہیویئر خود اس کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے پریشانی کا باعث بن جائے اس کو مختلف طرح کی پریشانیوں میں مبتلا رکھے تو یہ بہیویئر اب نارمل بہیویئر ہوگا نئی ڈیفینیشن میں اس میں تھوڑا سا ایڈیشن بھی ہے نہ صرف یہ کہ اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو بلکہ اگر اس شخص کا بہیویئر اس کے ارد گرد رہنے والے لوگوں اور دوسرے جاننے والوں کے لیے یا شاید اس کے پروفیشنل کلیگ کے لیے ان کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتا ہے تو بھی ایک اب نارمل بہیویئر سمجھا جائے گا inability to function effectively people who can not function and perform as effectively as they ought to are seen as abnormal this definition include adjusting and adapting to the social requirement سیدھی سی ڈیفینیشن ہے اگر کوئی شخص بدلتے ہوئے حالات اور ان کی ڈیمانڈس اور دوسرے نئے لوگوں اور نئے گروپس کے ساتھ صحیح طرح سے ایڈجسٹ نہیں کر پاتا تو یہ ایک اب نارمل بہیویئر ہوگا کوئی بھی نارمل شخص ان چیزوں کے ساتھ آسانی سے اڈیپٹ کر سکتا ہے یا کوشش کرنے کے بعد اڈیپٹ کر لے گا تو اگر کوئی شخص ایسا بالکل نہیں کر پا رہا تو یہ ایک اب نارمل ٹینڈنسی کی نشانی ہوگی the legal definition of abnormality different countries define it according legality دنیا کے ہر ملک میں ہر معاشرے میں ہر اسٹیٹ میں ہوتے ہیں اور ان قوانین میں اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کہ یہ فیصلہ کیا جائے کہ کوئی شخص سین ہے یا ان سے نارمل ہے یا اب نارمل پاگل ہے یا صحیح دماغ ہر ملک کے اپنے قوانین ہیں اس کے بارے میں بنیادی مقصد یہ ہے کہ جب کسی لیگل کیس میں ایسی نوبتیں خاص طور پہ کریمنل کیسز میں تو یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ کسی شخص نے ایک کریمنل ایکٹ سینٹی کی حالت میں کیا ہے یا انسینٹی کی حالت میں پاگل پن کے دوران کیا ہے اپنے ہوش و حواس کھو کر کیا ہے یا وہ اپنے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے یہ سب کچھ کر رہا تھا اس کے لیے مختلف اسٹینڈرڈ موجود ہیں مختلف طرح کی اسسمنٹ کی جاتی ہے اور مختلف ٹیسٹ اختیار کیے جاتے ہیں بہت سے ممالک میں سائیکولوجسٹ ہیں جو لیگل اتارٹیز کو اسسٹ کرتے ہیں اور کورٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں ایب نارمیلٹی میں be viewed as not being able to foresee and understand the consequence of the act or it can be taken as inability to control one's own thoughts and behaviour or it can be the ability to see right as different from wrong so مختصراً لیگل ڈیفینیشن سے مراد یہ ہے کہ ایسے طریقے اپنائے جائیں جن کے تحت یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ کسی شخص میں صحیح اور غلط کو پہچاننے کی تمیز کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں کیا جب وہ کوئی کریمنل ایکٹ کر رہا تھا وہ اس کے نتائج سے واقف تھا اور ان کے بارے میں کانشیس تھا یا نہیں اور اگر وہ کانشیس تھا اور پھر بھی اس نے یہ سارا ایکٹ کیا تو وہ کس سینی ہے حالت کے تحت یا کس اموشنل اسٹیٹ میں تھا کہ اس نے یہ سب کچھ کیا بہرحال اس کے لیے مختلف ممالک میں مختلف قوانین اور مختلف طریقے موجود ہیں کچھ میں سائیکولوجسٹ اویلیبل ہیں کچھ میں نہیں ہیں کچھ میں سائیکولوجیکل ٹیسٹ کا استعمال کیا جاتا ہے کچھ میں نہیں کیا جاتا لیکن یہ ایک الگ بحث ہے سو so, مختلف ڈیفینیشن کو دیکھنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایک ڈیفینیشن شاید سو فیصد اب نارملٹی کو ڈیفائن نہ کرتی ہو یا اس میں کچھ نہ کچھ فلوز ہمیں دکھائی دے دے یا اس کے کچھ ویک پوائنٹس ہوں سب سے اچھا طریقہ ہوگا کہ ہر طرح کی ڈیفینیشن کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیا جائے اور ان کو ملا کر ایک یونیفارم ڈیفینیشن بنا لی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ مختلف اسٹینڈرڈ کے مطابق کوئی شخص نارمل قرار دیا جا سکتا ہے یا نارمل یعنی وہ باقی سب سے میجورٹی سے بالکل الٹ بہیویئر بھی نہ دکھا رہا ہو نئی ڈیمانڈ کے ساتھ ایڈجسٹ بھی کر سکتا ہو نئے ماحول میں اڈیپٹ کر سکتا ہو وہ اپنے ایکشنز کے کانسیکوینس کو فورس ہی کر سکتا ہو صحیح اور غلط کی تمیز کر سکتا ہو اس کے ایکشن نہ تو اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو پریشانی کا باعث ہو گلٹ کا یا انگزائٹی کا باعث ہو نہ ہی اس کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے لیے تو یوں ہم شاید اب نارملٹی کی کوئی ڈیفینیشن بنا سکے عام روز روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی اب نارمل شخص آتا ہے تو ہم اس کو عام طور پر دوسروں سے ڈسٹنگوش کر لیتے ہیں یہاں پہ اب نارمل سے مراد ہے ایسا شخص جو کہ مینٹل آرڈر سے یا مینٹل النس سے سفر کر رہا ہے یعنی ذہنی مریض چھوٹی موٹی معمولی اب نارملٹی کو ہم اس وقت کنسیڈر نہیں کر رہے ہم سائیکولوجی کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں مختلف سائیکولوجسٹ نے اب نارمیلٹی کو مختلف طرح سے سمجھا ہے اور بیان کیا ہے If you remember, when we were talking about different perspectives in psychology, we said that different theoretical perspectives, different theoretical orientations, they explain, describe, understand, and predict different types of phenomena and behavior according to their own theoretical orientation. And we also talked about different perspectives in psychology, including the psychodynamic perspective, behavioral perspective, cognitive perspective, humanistic perspective, the medical model, and some other approaches. All of these approaches or perspectives understand and explain and describe psychopathology in the same manner. That is, their explanation, description, and treatment of abnormal behavior depends upon the background, the theoretical background that they come from. We will see how different perspectives treat abnormal behavior and discuss it. Perspectives on abnormality refers to approaches to studying, describing, understanding, explaining, and predicting abnormality. These approaches affect the way a mental patient will be treated. We are saying that the way a perspective describes, explains and understands abnormality affects the way abnormality will be treated. اس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی تھراپسٹ یا کوئی سائیکولوجسٹ کسی اب نارمل بہیویئر کے بارے میں بات کرتا ہے تو اپنے تھوریٹیکل بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بات کرتا ہے اور جب وہ اس, کو اس طرح سے سمجھے گا تو اس کا علاج بھی وہ اسی کے حوالے سے تجویز کرے گا آگے آنے والے لیکچرز میں ہم جب سائیکو تھراپیز کی بات کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مختلف اپروچز اور مختلف پرسپیکٹو اور ماڈل سے تعلق رکھنے والے سائیکولوجسٹ مختلف طرح کی تھراپیز ہمیں دیتے ہیں اور ان میں ان کی اورینٹیشن ہمیں بہت واضح طور پر دکھائی دیتی ہے medical perspective psychological problems are cause by physiological factors these can be biological processes and systems genetic factors, the nervous system and the neurotransmitters, hormonal changes or external variables affecting the biology of a person. جیسے کہ ہم بہت تفصیل سے پہلے ان سب ماڈلس کی بات کر چکے ہیں ہم دوبارہ سے ان کو اتنی تفصیل سے نہیں دہرائیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیکل ماڈل اپنی بایولوجیکل اورینٹیشن رکھتا ہے اور اس کے مطابق ایب نارمیلٹی کا کوز جینیٹک فیکٹر ہو سکتا ہے انہیریٹنس ہو سکتی ہے بایولوجیکل پروسیسز ہو سکتے ہیں نروس سسٹم کا رول ہو سکتا ہے اس میں نیورو ٹرانسمیٹرس کا رول ہو سکتا ہے ہارمونس کا رول ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹریٹ بھی اسی اپروچ کے تحت ہوں گے psychodynamic perspective childhood experience are the root cause of mental disorder in are significant psychodynamic perspective کے مطابق بہیویئر اور مسائل پری ڈیٹرمنٹ ہے ہماری انسٹنگس اور ہماری ڈرائیو اس کے پیچھے کار فرما ہے ہمارے بچپن کے ایکسپیرینس کا اپنا رول ہے اور ہمارے ان کانشیس میں دبی ہوئی خواہشات اور وہ خواہشات جن کو ہم چاہتے ہیں کہ ان کی تسکین ہو لیکن سوسائٹل ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہم ایسا نہیں کر سکتے وہ سپریس ہو جاتی ہیں ریپریسڈ ہوتی ہیں اور ہمارے لیے مسائل کھڑے کرتی ہیں پرسپیکٹ ایب نارمل بہیویئریکشن ودرنلیکٹ ودرنلڈ ہاؤ داسٹرنل will determine whether or not we will develop میں دنیا اگر آپ کو ہر وقت نیگیٹو طریقے سے ٹریٹ کر رہی ہے آپ کو کبھی ریوارڈ نہیں ملا اور آپ کو پنشمنٹ ملی ہے ریجیکشن ملی ہے ایلینیشن ملی ہے اور لوگوں نے آپ کو ہمیشہ برا بھلا کہا ہے تو زیادہ امکان ہے کہ آپ کے لیے ذہنی مسائل پیدا ہوں گے مگر اگر آپ کو ہمیشہ ریوارڈ کیا گیا ہے آپ ہائی اچیور بھی تھے لوگوں نے آپ کی تعریف و توصیف بھی کی آپ کو ہمیشہ انکریج کیا اور آپ کو بتایا کہ آپ ایک قابل انسان ہے تو کم چانس ہے کہ آپ کے لیے ذہنی مسائل پیدا ہوں گے اور مسائل تب پیدا ہوں گے جب ایکسٹرنل ویریبلس میں تبدیلی آئے گی اور ری انفورسمنٹ کی نیچر بدل جائے گی بہرحال یہ پرسپیکٹو پرسپیکٹو ہے cognitive the factors mental disorder are a person's cognition thoughts and beliefs کسی شخص کی سوچ اس کا بلیف سسٹم اس کے اموشنس اس کے ایٹیٹیوڈ مختصرن اس کے مینٹل پروسیسز یا اس کی کوگنیشن کے مطابق یہ سب چیزیں ہیں جو ڈٹرمن کرتی ہیں کہ کوئی شخص مینٹل النس کا شکار ہوگا یا نہیں بہت سی صورتوں میں ہمیں یہ ڈیفینیشن بھی اور یہ ایکسپلینیشن بھی کافی درست دکھائی دیتی ہے مثال کے طور پر دو بھائی ہوں اور ان کے والد کا انتقال ہو جائے ایک بھائی پریشان ہو جاتا ہے اور مینٹل النس کا شکار ہو جاتا ہے جبکہ دوسرا بھائی اس کو نارمل طریقے سے لیتا ہے اور زندگی کے تمام کام ایک روٹین کے مطابق کرتا رہتا ہے آخر ایسا کیوں ہے اس کے بہت سے کاز ہو سکتے ہیں میڈیکل پرسپیکٹو کے مطابق اس کا کوئی اور کاز ہوگا لیکن اگر ہم کوگنیٹو پرسپیکٹو کے حساب سے دیکھیں تو شاید جو بھائی اپسٹ ہے اس کے لیے باپ ایک میننگ فل رول ادا کر رہا تھا maybe the son was dependent upon the father financially emotionally psychologically whereas the other brother is is is independent married and he successful in his professional life so for him the father did not mean as much as he meant to the first brother یعنی ان کی سوچ اور ان کے بلیف سسٹم کی وجہ سے ان کا ریئیکشن بدل جاتا ہے جبکہ حادثہ دونوں کے لیے ایک سا ہی تھا humanistic perspective people's need to self actualize and their responsibility for their own actions play central role in behaviour humanistic perspective کے مطابق سیلف ایکچولاشن سب سے اعلیٰ درجے کی ڈرائیو یا نیڈ یا سورس آف موٹیویشن ہے جب انسان کی باقی تمام ضروریات پوری ہوں اور درجہ بدرجہ وہ اوپر جاتا جائے تو وہ سیلف ایکچولاشن کے لیے اسٹرائیو کرتا ہے جب کوئی ایسی اسٹیج آئے کہ آپ کی آئیڈیل شخصیت یا آئیڈیل کوالٹیز اور آپ کی ریئل کوالٹیز میں بہت زیادہ تضاد ہو تو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں یا آپ انریلسٹک قسم کی خواہشات لیتے ہوئے اور انریلسٹک قسم کے گولس لے کر آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں تو بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اگر ایک طرح کی کانفرنس موجود ہو ایک طرح کا بیلنس ہو آئیڈیل سیلف میں اور ریئل سیلف میں تو مسائل پیدا نہیں ہوتے یا بہت کم مسائل پیدا ہوتے ہیں socio cultural perspective the the social in which one family and the people around the society and the culture at large are of primary importance in set and later treatment of mental socio cultural perspective کے مطابق ہمارے ارد گرد کے لوگ ماحول ہمارے حالات سوسائٹی اور جس طرح کی گروپ کو ہمارے سب پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی سوشل سپورٹ ہے یا نہیں ہے اور لوگ مینٹل النس کو کیسے دیکھتے ہیں کیسے ٹریٹ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کیا تصورات رکھتے ہیں اس سب کچھ کا اثر اس بات پر پڑتا ہے کہ کوئی شخص کتنی جلدی اور کتنا سیریسلی مینٹل النس کا شکار ہوگا اور یہی چیزیں اس کے علاج میں بھی مددگار بھی ثابت ہو سکتی ہیں اور ہنڈرنس بھی ہو سکتی ہیں مثلاً دیکھا گیا ہے کہ جن سوسائٹیز میں سوشل سپورٹ زیادہ ہوتی ہے گروپ کو وہاں پر اگر کوئی شخص مسئلے کا شکار ہو جائے تو اس کا علاج کرنا آسان ہو جاتا ہے دوسری طرف ایسا بھی ہے کہ عام طور پہ اس طرح کے کوہیسو گروپس میں سائیکولوجسٹ کے پاس جانے کا یا سائیکو تھراپسٹ یا سائکٹرسٹ کے پاس جانے کا اتنا رواج نہیں ہوتا جبکہ دوسرے گروپس جہاں پر یا دوسری سوسائٹیز جہاں پہ انسان ایک انڈیویجل کے طور پر رہ رہا ہوتا ہے وہاں پر سائیکو تھراپسٹ کے جانے کا زیادہ رواج ہوتا ہے شاید اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سوشل سپورٹ کے نظام میں اس کو ارد گرد بہت سے لوگ احباب دوست رشتے دار مل جاتے ہیں جو اس کی ہر وقت کاؤنسلنگ کرتے رہتے ہیں اور اس کا بہت سا کتارس ان کے ساتھ ہو جاتا ہے جبکہ ایسی سوسائٹیز جہاں پہ گروپ کوہیسونیس اتنی زیادہ نہیں پائی جاتی اور انسان ایک انڈیویجول ہوتا ہے وہاں پر اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کسی دوسرے شخص کسی تھراپسٹ کے ساتھ جا کر بات کرنے کی بہرحال یہ مختلف طرح کے پرسپیکٹو ہیں جو کہ سائیکولوجیکل النس کو ایکسپلین کر رہے ہیں جیسا کہ ہم نے کہا تھا ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آخر سائیکولوجیکل پرابلمس یا مینٹل النس جو ہے وہ کس کس طرح کی موجود ہے کیسے اس کو دیکھا جا سکتا ہے کیسے ہم اسیس کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص مینٹلی ال ہے یا نہیں اس کو کسی مینٹل ڈس آرڈر کا سامنا ہے یا نہیں اس کے لیے بہت سے کلاسفکیشن سسٹمس موجود ہیں کلاسیفکیشن آف مینٹل ڈس یعنی یہ کس طرح سے طے کیا جائے سب سے پہلے کہ کوئی شخص مینٹلی ایل ہے یا نہیں اور اگر ایسا ہے ایسی انڈیکیشن موجود ہیں کہ وہ شخص نارمل بہیویئر کا شکار ہو رہا ہے یا اس کو ظاہر کر رہا ہے تو پھر اس کو کون سی مینٹل کا سامنا ہے اس وقت دنیا میں ریسرچ کے مطابق بے شمار مینٹل ڈس آرڈر آئیڈینٹیفائی کیے جا چکے ہیں کم از کم دو سو کے قریب ان کی تعداد ہے اور اس کو کلاسیفائی کرنے کے لیے بہت سے کلاسیفکیشن سسٹمس پچھلے کئی برسوں میں ہمارے سامنے آ چکے ہیں ان میں سے کچھ سسٹمس بہت زیادہ پاپولر ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو کہ یونیورسلی استعمال ہوتے ہیں of of disorders first given system of میں number of of systems followed followed afterwards the purpose was to assist the clinicians diagnose mental disorders as well as to determine the extent of the problem جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ مینٹل کی پہلی کلاسیفکیشن سسٹم یا پہلی کیٹیگرائزیشن ایمل کرپلن نے دی کیونکہ اس سے پہلے بھی لوگ اس کی نشاندہی کرتے تھے کہ یہ مینٹلی ال ہے یا نہیں ہے اس کو فلاں بیماری ہے لیکن اس کا کوئی سسٹمیٹک اور آرگنائز طریقہ نہیں تھا کرپلن نے یہ کام کیا کہ انہوں نے ایک کلاسیفکیشن سسٹم پراپر فارم میں دیا اور انہوں نے مینٹل النس کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کیا نیوروس اور ٹرائکوس لیکن جو دو سسٹمس پچھلے پچاس سال کے دوران دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہوئے وہ ایسے ہیں کہ جن کو اکثر ممالک میں جانا جاتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے systems include D S M four T R and I C D یہ دو سسٹمز وہ ہیں جن کو دنیا بھر میں بہت زیادہ استعمال کیا گیا اور اب بھی کیا جا رہا ہے ان میں سے ڈی ایس ایم کو ایک زیادہ پاپولر طریقہ سمجھا جاتا ہے اور دنیا مختلف ریسرچ کے بعد اس نتیجے میں پہنچی ہے کہ ہمیں اس پہ کنسنسس کرنا چاہیے اور ہم سب کو یہی استعمال کرنا چاہیے D S M four R diagnostic and statistical manual of mental is the classification system compiled by the American psychiatric association D S M four R سے مراد ہے کہ ڈی ایس ایم کا چوتھا ورژن اور اس کی بھی revision this is the most widely use classification system all over the world. دنیا میں سب سے زیادہ استعمال کیے جانے والا کلاسیفکیشن سسٹم یہی ہے جس کو اے پی اے یا امیرکن سائیکیاٹرک ایسوسیشن نے تیار کیا لیکن جیسا کہ ہم نے کہا ایک اور سسٹم بھی بہت عرصے تک وائڈلی یوز ہوتا رہا اور وہ ہے I C D I C D international classification of diseases For decades, mental health professionals in Western Europe and a major part of the world use this classification system. ICD was developed by the World Health Organization. ICD is a comprehensive classification system of all kinds of diseases, including psychological or psychiatric illnesses. ICD آپ سمجھ رہے شاید ایک کتاب چاہے لیکن یہ بہت سے والیومس پر مشتمل کتابوں پر مشتمل ہے ہر ہر کتاب میں میں میں اور حصے مختلف بیماریوں کے بارے بتایا گیا ہے دنیا بھر میں جتنی بھی بیماریاں موجود ہیں وہ آئی سی ڈی میں درج ہے اور ان کی تفصیل بھی ساتھ میں دی گئی ہے انہی بیماریوں میں سے ایک حصہ ذہنی بیماریوں کے بارے میں دیا گیا ہے اور جو ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا میں کس کس طرح کے کون کون سے ذہنی امراض موجود ہیں for a number of years I C D nine remained a popular diagnostic system research in the last more than a decade reflected that the revised and improved versions of DSM had an edge over ICD in many respects. بہت سالوں تک یہ دونوں systems ICD اور DSM parallel چلتے رہے کہیں پر ایک system کہیں پر دوسرے system پھر بہت سی ریسرچ کے بعد دیکھا گیا کہ دونوں میں بہت سی کامنالٹیز بھی ہیں یوں بھی ایک یونیورسل ایک گلوبل سسٹم چاہیے ڈائگنوس آف مینٹل کے لیے اس کے علاوہ ڈی ایس ایم جب مزید امپروو کیا گیا تو دیکھا گیا کہ وہ آئی سی ڈی سے زیادہ بہتر اور زیادہ ویل آرگنائز تھا اور اس میں ڈائگنوس کے لیے زیادہ فیسلٹی دی گئی تھی decide there were no major difference as such in the two systems also the need for a single universally accepted system was intensely felt therefore today D S M four R is accepted diagnostic diagnostic چنانچہ آج مینٹل کے ڈائگنوس کے لیے جو کلاسفیکیشن سسٹم سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ ممالک میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے D S M four T R آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سسٹم کے تحت کس طرح سے بیماریوں کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے اور یہ سسٹم کیوں کر ڈیویلپ ہوا D S M four T R the first D S M was published in nineteen hundred and seventy it originated from a product of the American medico psychological association now known as American psychiatric association and United States bureau of the ٹ یونیفارم ڈیٹا آن ہاسپٹلائز میں ڈیوپ لف فائن میں لسٹ واز فردر ایکسپینڈیڈ وبلی کے first D S M nineteen fifty two the first D S M included لف ہنڈریڈ اینڈ سکس میں sixty eight D S M three was publish nineteen eighty DSM-3R was published in 1987. DSM-4 was published in 1994. DSM-4 was developed after a special 27-member task force of experts worked for 5 years. More than 1,000 psychiatrists contributed and advised in deciding about the disease and other information to be included in DSM-4. DSM-4 published in two thousand اس مختصر سی ہسٹری کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ یہ جان سکیں کہ یہ سسٹم بہت سے برسوں کی محنت کے بعد بنایا گیا شروع میں کچھ بیماریاں شناخت کی گئیں اور ان کو اس میں شامل کیا گیا ان کی تعداد بڑھتی گئی 106 اور جیسے کہ ہم نے کہا آج ہم 200 کے لگ بھگ بیماریاں اس میں دیکھتے ہیں اور 17 بڑی کیٹیگریز دیکھتے ہیں جس کے تحت مختلف فال کرتی ہیں اہم بات یہ ہے کہ اس میں ایک ہزار کے قریب سائکٹرسٹ نے ان پٹ دیا اور ان کا تعلق دنیا کے مختلف ممالک سے تھا جس کا مطلب ہے کہ ان کے ویریٹ اور طرح طرح کے ایکسپیرئنس اس میں شامل تھے اور مختلف طرح کا نالج اس میں شامل تھا اور پھر اس سسٹم کو ترتیب دیا گیا اور اس کی ریویژن کا امپروومنٹ کا سلسلہ ہر وقت جاری رہتا ہے ڈی ایس ایم نے جو سسٹم فالو کیا جاتا ہے اس وقت وہ ایک ملٹا ایگزیل سسٹم ہے D S M four T R contains definition of more than two hundred mental disorders these disorders are organize into seventeen major categories multiaxial system of D S M four T R D S M four T R also contains five axes or five types of information that has to be considered in the diagnosis of a patient D S M میں ایک اسٹیٹ لائن میں انفارمیشن نہیں لی جاتی بلکہ پانچ ایکسس پر انفارمیشن لی جاتی ہے ایکسس سے مراد یہ ہے کہ اس میں ایک سے زیادہ کیٹیگریز ہیں یا کلاسز ہیں جن کے تحت انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے مریض کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اور اس کی بیماری اور سمٹمس کے مختلف پہلوؤں کو یہ ایکسس کور کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ ان پانچ ایکسز میں کس طرح کی انفارمیشن لی جاتی ہے ون کلینکل ڈس two long standing problems that are frequently overlooked in the presence of ڈس listed in axis one like mental retardation and personality ڈس disorder axis three general medical conditions that may be relevant to a psychological disorder four psychosocial or environmental پرابلمسنگ پرابلمس میں affect the diagnosis treatment or the course of the mental disorder axis five global assessment of functioning یعنی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ شخص اس کے سمٹمس کس مینٹل کے دائرے میں فال کرتے ہیں اس کو ہم کیا ڈائگنوس دے سکتے ہیں اس کی سائیکو سوشل جو ہے فنکشننگ وہ کیسی ہے اس میں اس کو کیا مسائل پیش آ رہے ہیں کیا اس مینٹل النس کے ساتھ کوئی میڈیکل پرابلم ایسوسیٹیڈ ہے یا نہیں ان سب چیزوں کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی فنکشننگ کی ایک اوور آل گلوبل لیبلنگ بھی کی جاتی ہے اسسمنٹ کی جاتی ہے اس کے بعد یہ تھراپسٹ یا جو کلینیشین ہے یا سائکٹرسٹ ہے جو علاج کر رہا ہے وہ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا پراپر ڈائگنوس بھی کرتا ہے اور ٹریٹمنٹ بھی انہی لائنس پر کرتا ہے ایسا کرنے سے کلینیشن کا کام بہت آسان ہو گیا لیکن اس سے بھی بڑی جو ڈیولپمنٹ ہوئی اور جو فائدہ اس سے ہوا وہ یہ ہوا کہ دنیا میں مختلف جگہوں پر پھیلے ہوئے اور مختلف اداروں سے پڑھے ہوئے سائکاٹرسٹ اور کلینکل سائیکولوجسٹ میں کمیونیکیشن بہت آسان ہو گیا اور انہوں نے ایک لائن پر سوچنا اور ایک طریقے سے مریضوں کو اسیس اور ڈائگنوز کرنا شروع کر دیا دیکھتے ہیں کہ ڈی ایس ایم میں کن کن مینٹل ڈسر کا ذکر کیا گیا ہے یوں تو جیسے ہم نے بتایا تھا ایک لمبی لسٹ ہے اور ان کو سترہ مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے لیکن ہم اپنے وقت کے حساب سے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ ہم کتنی چیزوں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں ان میں سے چند کا ذکر کریں گے اور وہ چند وہ ڈس آڈر ہوں گے جو عام طور پر کامنلی ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور اتنے ریئر نہیں ہیں major categories of disorder anxiety ڈسرٹوفارم ڈسرڈرس موڈ ڈسروفریمیا personality disorders sexual disorders related disorder delirium dementia amnesia and other cognitive disorders یہ کچھ کیٹیگریز تھیں جو کہ ڈی ایس ایم میں پائی جاتی ہیں آئیے ہم ان میں سے کچھ کا تذکرہ کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ وہ کیٹیگری جو سب سے کامن ہے عام طور پر ہمیں دکھائی دیتی ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا بعض اوقات کہ یہ کسی ذہنی بیماری کی علامت بھی ہے کیونکہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں عام زندگی میں نارمل سو کال نارمل لوگوں میں بھی دکھائی دیتی ہیں اور یہ ڈس آرڈر ہے انگزائٹی ڈس آرڈر اینگزائٹی ایک عام لفظ ہے ہم اس سے واقف ہیں اور ہم اس کو اکثر استعمال کرتے ہیں اینگزائٹی سے مراد ایک طرح کی بے چینی اور استراب ہے کسی ان نون چیز کا خوف کسی چیز کے ہو جانے کا خطرہ ایک انجانا سا تھریٹ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنی زندگی میں اکثر ایکسپیرئنس کرتے ہیں اور ہم ان سے نا نہیں لیکن جب ہم اس کو ڈس آرڈرز اور مینٹل ڈس آرڈرز کی کیٹیگری میں دیکھتے ہیں تو اس سے مراد کچھ مختلف ہو جاتی ہے کم از کم ٹوٹل سینس میں نہیں لیکن ڈگری میں اور ایکسٹینٹ میں anxiety disorders disorders in which anxiety becomes an impediment in person routine functioning یعنی ایسا ڈس آرڈر جس میں انسان کی اینگزائٹی وہ اینگزائٹی جو عام طور پہ بھی زندگی میں ہمیں پیش آتی ہے اینگزائٹی اس حد تک بڑھ جائے کہ اس کی روزمرہ کی روٹین میں ایک رکاوٹ بن جائے اس کی پروفیشنل لائف کو خراب کر دے اس کی گھریلو زندگی پر کو متاثر کرے اور دوستوں کے ساتھ اس کے تعلقات پر ایک نیگیٹو اثر ڈالے anxiety is a reaction to real or imagine threat that hamper the daily functioning worry and اپریہ this was the ordinary everyday anxiety in anxiety disorders anxiety occurs without an obvious ایکسٹرنلسٹینٹ اٹیکین functioning of the person stress part of daily روٹی but the reaction to stress vary from individual to individual anxiety is one of the various reactions to stress anxiety بھی روزمرہ كی چیز ہے اسٹریس بھی روزمرہ كی چیز ہے اینگزائٹی ہد سے بڑھ جائے تو كچھ مختلف نتائج ہوتے ہیں اسی طرح سے اسٹریس بھی بہت زیادہ ہو جائے تو بھی اس کے نتائج مختلف ہوتے ہیں اسٹریس ہمیں ہر وقت متاثر کرتی ہے جب اسٹریس ایک خاص حد سے بڑھ جائے تو ہم اس کے لیے مختلف طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں اسٹریس کے جواب میں مختلف لوگ مختلف طرح کے ریئیکشن شو کرتے ہیں انہیں ریئیکشن میں سے ایک ریئیکشن کا نام انگزائٹی ہے یعنی انگزائٹی دراصل اسٹریس اور ٹو مچ آف اسٹریس کی پیداوار ہے اور جب اسٹریس ایک شخص کی انتہا سے بڑھ جائے تو انگزائٹی ڈس آرڈر میں تبدیل ہو سکتی ہے whether or not one will develop anxiety and to what extent will depend on the nature of stress faced family history fatigue اور overwork and the person coping strategies جیسا کہ ہم نے کہا اسٹریس کا سامنا ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے لیکن اسٹریس کی نیچر کیا ہے اسٹریس کی ایکسٹینٹ کیا ہے اسٹریس کتنی زیادہ ہے اس سے اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ ہم انگزائٹی ڈیولپ کریں گے اور کتنی اینگزائٹی ڈیولپ کریں گے اور اگر ہم اس اینگزائٹی کو صحیح طرح سے حل کر لیں گے تو ہم اس سے نجات پا لیں گے لیکن اگر کسی شخص کے لیے اسٹریس بھی بہت زیادہ ہے اور وہ اینگزائٹی ڈس آرڈر کی صورت اختیار کر لیتی ہے تو اس میں بہت دخل اس کی فیملی ہسٹری کا ہے اس کی اپنی کوپنگ اسٹریٹجیز کا ہے اس کی اپنی ابلیٹیز کا ہے اور اس کی اپنی سوچ کا ہے Major symptoms of stress that lead to anxiety include sleeplessness, headaches, twitching and trembling, dry mouth, memory problems, nightmares, irritability, fatigue, sweating, muscle tension, and insomnia. Common causes are imagined threat, grief physical or emotional stress, use of drugs and withdrawal from drugs. یہ تو تھے انگزائٹی کے کچھ جنرل سمٹمس اور اسٹریس کے کچھ ریئیکشن اینگزائٹی ڈس آڈر کسی ایک کیٹیگری کا نام نہیں ہے اس میں مزید سب کیٹیگریز پائی جاتی ہیں یعنی وہ سب کیٹیگریز ان مینٹل کے بارے میں ہے یا ڈس آڈر کے بارے میں ہے جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی بیس پر کا ایلیمنٹ موجود ہے اور ان کی سورس اور ان کے پیدا ہونے کی وجہ اینگزائٹی ہے subcategories of anxiety this one generalized anxiety disorder two panic disorder three phobic disorder four compulsive compulsive order and five posttraumatic stress disorder treatment of anxiety disorders can be done through finding the actual cause of anxiety, avoid becoming dependent on mood-altering drugs, avoiding stimulants such as caffeine, nicotine, or alcohol, etc., feedback and relaxation therapy, aerobic exercises, avoid the effects that have been produced due to anxiety. If anxiety is cured, the other symptoms will resolve automatically now let's look at the sub one. First of all it is the generalized anxiety disorder. Causes include hereditary causes, جس سے یہ مراد ہے کہ کسی فیملی میں یہ چیز رن کر سکتی ہے اور اسی سے ایک جنریشن سے دوسرے میں آ سکتی ہے اور this disorder begins at very early age and the revealing of the symptoms is gradual ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ سمٹمس بہت چھوٹی عمر میں ظاہر ہوتے ہیں آہستہ آہستہ بڑھتے جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ سے ریویل ہوتے ہیں ایک دم سے ظاہر نہیں ہوتے treatment medication and use of psychotherapy exposure therapy behaviour therapy and cognitive behaviour therapy therapies کے بارے میں ہم آئندہ لیکچر میں بات کریں گے جب ہم سائیکو تھراپی کا سیکشن ڈسکس کریں گے یہاں اتنا یاد رکھنا کافی ہے کہ انگزائٹی سے نجات پانے کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں انگزائٹی ہو اس طرح کی سچویشن میں اس کو ایکسپوز کیا جائے اس کو ری انفورسمنٹ کے ذریعے اس چیز کی انکریجمنٹ کی جائے کہ ان چیزوں کا سامنا کر سکے جو کہ ناپسندیدہ ہے کسی انسان کے لیے اس کے علاوہ ریلیکسیشن جو ہے وہ شاید سب سے اچھی اور افیکٹو ٹیکنیک ہے اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے کیونکہ انگزائٹی میں فیزولوجیکل ایلیمنٹ شامل ہے آٹونک نروس سسٹم اس وقت آن ہوتا ہے وہ اپنا فنکشن پرفارم کر رہا ہوتا ہے باڈی میں ہارمونل سیکریشن خاص طور پہ پہن زیادہ ہو گئی ہوتی ہے انسان تیزی سے سانس لے رہا ہوتا ہے پیلپیٹیشن ہو رہی ہوتی ہے حلق خشک ہو رہا ہوتا ہے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور دل کے ساتھ ساتھ سانس کی رفتار دونوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے یہ سب چیزیں وہ ہیں جن کو ریلیکسن ٹیکنیکس کے ذریعے ریلیکسن ایکسرسائز کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اینٹا اینگزائٹی ڈرگس بھی اویلیبل ہیں جن کو ڈاکٹر کے مطابق استعمال کیا جا سکتا ہے اور ان سے کم از کم وقتی طور پر آرام مل جاتا ہے symptoms involve people with this disorder are unable to relax they experience insomnia trembling muscle tension headaches, sweating, twitching, trembling and they feel tired and fatigued. یہ تو تھی اینگزائٹی ڈس آرڈر کی پہلی کیٹیگری اور جس سے آپ شاید واقف بھی ہوں آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہو کہ ان میں یہ تمام کے تمام سمٹمس موجود ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں سے کچھ سمٹمس یا زیادہ سمٹمس آپ کو کسی شخص میں نظر آئے تو آپ اس کو ایک ذہنی مریض قرار دے دیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تھوڑا نالج خطرناک ہوتا ہے آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے کوشش کیجیے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ کسی شخص کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے یا نہیں اور اگر ہے تو وہ کس قسم کا پرابلم ہو سکتا ہے بہرحال اتنے سے نالج کے ساتھ ہم کسی کو حتمی طور پہ ڈائگنوز نہیں کر سکتے انگزائٹی ڈس آرڈرس کی ایک دوسری کیٹیگری جو ہمیں دکھائی دیتی ہے اور وہ اتنی نمایاں ہے کہ آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے وہ ہے پینک ڈس آرڈر جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ایسا ڈس آرڈر جس میں پینک کا رول اہم ہے پینک یعنی بہت زیادہ گھبرا جانا ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ جانا ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ جانا اور انگزائٹی کے مارے کچھ نہ کرنے کے قابل ہو جانا panic dis disorder in which anxiety is manifested in the form of panic attacks lasting for few second to many hours اس طرح کے ڈس آرڈر میں مریض کو یا سفرر کو پینک اٹیکس کا ایکسپیرئنس ہوتا ہے یعنی آپ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ خاص بات نہیں اور ایک دم آپ کو گھبراہٹ ہونا شروع ہوگی ایک دم آپ کو انگزائٹی ہونا شروع ہوگی ایک دم آپ بے چین ہوں گے ایک دم پریشان ہوں گے اور اس قدر ہوئے کہ آپ کے بس سے باہر ہو گیا اس سب کچھ کو کوپ کرنا جیسے کہ ہم نے پہلے کہا تھا انگزائٹی تو ہر ایک کو ہوتی ہے it's a natural part of behaviour but anxiety which is out of the capacity to cope for a person is a disorder panic attacks میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے پینک اٹیکس کچھ لمحوں کے لیے کچھ منٹ کے لیے اور کچھ گھنٹوں کے لیے بھی ہو سکتے ہیں اور اس دوران انسان کے لیے اپنے آپ کو کاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے panic attacks are unpredictable resulting from weak anxiety and that may accompany physiological manifestations. Symptoms include dizziness and or fainting, sweating, trembling, palpitation, nausea, choking, fear of dying, fear of being out of control, skin blushing, chest pain and discomfort, sleep disturbances, agitation, facial paralysis etcetera panic attack میں بہت سے سمٹمس ہمارے سامنے آ سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے کہا یہ ایک طرح کا اٹیک ہے ایک طرح کا دورہ ہے پینک کا یا ایکسٹریم اینگزائٹی کا اس میں انسان کی ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو جاتی ہے بڑھ جاتی ہے حلق خشک ہوتا ہے حلق میں کچھ چوک ہوتا ہوا کچھ پھنسا ہوا محسوس ہوتا ہے لگتا ہے ہم کوئی چیز نکل نہیں سکیں گے جسم کاپنا شروع کر دیتا ہے خاص طور پہ ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں چہرے کی رنگت بعض اوقات بہت زیادہ بلڈ فلو ہونے کی وجہ سے فلش کر سکتا ہے اس کے علاوہ انسان کچھ محسوس کرتا ہے کہ اس میں انرجی نہیں ہے وہ کوئی چیز تیزی کے ساتھ نہیں کر سکتا اس طرح کے بہت سے مسائل اس کو پیش آ سکتے ہیں اس اٹیک کے دوران لوگ فینٹ ہو جاتے ہیں ان کو نوزیا اور وامٹنگ محسوس ہو سکتی ہے اور اسی طرح کی معمولی اور کچھ سیریس سمٹمس ہمیں اس میں دکھائی دیتی ہیں جو کہ ویری کر سکتی ہیں فرام پرسن ٹو پرسن لیکن زیادہ تر سمٹمس ایک جیسے ہی ہوتے ہیں کاز میں involve use of drugs and stimuli it can be as a result of some incident or risk factor the exact cause of panic attacks are still not know these may result from temporal dysfunction of the brain or may have been learned through past experience these are most long in as well, to treat and long lasting therapies and use of drugs symptoms. So خواتین اس کا زیادہ شکار ہوتی ہیں یہ ایک لمبا لمبے عرصے تک ہمارے ساتھ رہنے والا مسئلہ ہے بہت آسانی سے ٹھیک نہیں ہوتا اس کے لیے ہم ڈرگس کا یا میڈیکیشن کا استعمال بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہیویئر تھراپی بھی ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کیٹیگری جو آپ یقیناً شاید ایکسپیرئنس کر چکے ہوں یا آپ نے اپنے ارد گرد کے بچوں میں یا نوجوانوں میں دیکھی ہو اور شاید بڑی عمر کے لوگوں میں بھی دیکھی ہو وہ ڈس آرڈر ہے فوبیاز یا خوف phobias are the particular persistent irrational and intense paralyzing fear of some objects and situations that they are unable to explain and overcome and that may occur without any actual cause. یوں تو خوف زندگی میں کسی بھی شخص کو کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے لیکن اس خوف کو ہم فوبیا کا نام اس وقت دیتے ہیں جب وہ ایک ڈبلیٹیٹنگ خوف یا ڈبلیٹیٹنگ فیئر بن جائے یعنی ایسا خوف جس کی وجہ سے انسان اپنی ڈیلی روٹین فنکشننگ پرفارم نہ کر سکتا ہوں ہم زندگی کے جو کام آسانی سے بغیر کسی مشکل کے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کرتے ہیں اپنے اس اس فوبیا کی وجہ سے سے نہیں کر پاتے کے بہت سمٹمس ہو سکتے ہیں انسان کی فیزیولوجی پہ اس کا افیکٹ ہو سکتا ہے اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا ہے اس کے دلے میں چوکنگ کی فیلنگ ہو رہی ہے ہر وقت ہاتھ پاؤں ٹھنڈے محسوس ہو رہے ہیں ٹانگیں کاپ رہی ہیں یہ سب کچھ اس کے سائڈ افیکٹس ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ یہ کہ انسان جو کہ فوبک ہے اس سچویشن میں جانے کا تصور تک نہیں کر سکتا جس سے اس کو خوف آتا ہے وہ اس آبجیکٹ کو دیکھ تک نہیں سکتا اس کا نام بھی نہیں پکار سکتا جس سے کہ وہ ڈرتا ہے اس وجہ سے اس کا علاج اور ٹریٹمنٹ اور بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے مختلف اسٹریٹجیز استعمال کی جا سکتی ہیں لیکن اس سے بھی انٹرسٹنگ چیز شاید آپ کے لیے یہ ہو کہ کس کس طرح کی فوبیاز ہمارے ہاں اور دنیا کے مختلف معاشروں میں پائے جاتے ہیں ان کی ایک طویل لسٹ ہے جن میں سے کچھ کا ذکر ہم اب نہیں کر سکتے کیونکہ وقت محدود ہے اگلے لیکچر میں ان کے بارے میں بات کریں گے اس کے علاوہ ہم دوسرے مینٹل ڈس آرڈر بھی دیکھیں گے جن کا ذکر ڈی ایس ایم میں کیا جاتا ہے گو کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ ہم تمام کے تمام ڈس آرڈرس کو ڈسکس کریں لیکن جو زیادہ اہم اور زیادہ کامن ڈس آرڈر ہیں ان کا تذکرہ ضرور کیا جائے گا ان کے کے بارے میں بات کی جائے گی ان کے سمٹمس کے بارے میں دیکھا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ ان کا علاج کس طرح سے کیا جا سکتا ہے البتہ سائیکو تھراپی یا علاج کے بارے میں تفصیل سے گفتگو اگلے لیکچر میں ہوگی جب ہم سائیکو تھراپی کی بات کریں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ